سفیان بن عیینہ نے عبدہ اور عاصم بن ابی نجبت سے روایت کی ان دونوں نے حضرت زر بن ربیش رحمت اللہ علیہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابئی ابن اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا میں نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو سال بھر رات کو قیام کرے گا وہ لیلت القدر کو پالے گا انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے انہوں نے چاہا کہ لوگ کم راتوں کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور یہ بھی کہ وہ ستائیسویں رات ہے پھر انہوں نے استثنا کیے یعنی انشاءاللہ کہے بغیر قسم کھا کر کہا وہ ستائیسویں رات ہی ہے اس پر میں نے کہا ابو منظر یہ بات آپ کس بنا پر کہتے ہیں انہوں نے کہا اس علامت یا نشانے کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اس دن سورج نکلتا ہے اس کی شعائیں نمایاں نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستہتر